ابو معاویہ نے کہا ہمیں نے ابراہیم تیمی سے سابقہ کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں میں مسجد داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب سورج غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں فرمایا یہ جاتا ہے پھر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے پھر یوں ہوگا کہ جیسے اس سے کہہ دیا گیا ہو اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں تمثیلاً اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ جس طرف سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ تو یہ اپنے غروب ہونے والی سم سے طلوع ہو جائے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجریل مستقر اللہ کے بجائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجریل مستقر اللہ کے بجائے عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قرات کے مطابق پڑھا وَذَلِكَ مستقر اللہ یہ اس کا مستقر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ایک